اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں